حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوران سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر رات میں پڑاؤ ڈالا اور ہم نہ جاگے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا جاگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی سواری کا سر پکڑے یہاں سے کوچ کرے کیونکہ اس مقام میں شیطان ہمارے پاس رہا ہے ہم نے اسی طرح کیا وہاں سے نکل گئے پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا پھر دو رکاتیں یعنی سنت فجر پڑھی پھر جماعت کی اقامت کہی گئی اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی سننے نسائی حدیث نمبر چھ سو چوبیس